اسماعیل صدیق کہتے ہیں میں نے سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ اگر زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا حدیث نمبر اکتیس سو ترپن مسند احمد